میرے تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا شفاعت کی اما اے رحمت للعالمی اے نبی پیارے نبی دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا دیکھ لے مجھ کو ذرا در پہ ہوں کھڑا تیرے عشق میں رہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے اے رحمت نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی اللہ آپ کو خوش رکھیے جزائے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کو ورثے میں ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امتی کو ورثے میں ملی ہے وہ آپ کو یاد ہے حضرت خالد بن ولید ایمان لے کر آئے ایمان لے کر آئے ایمان لانے کے بعد کیا فرمایا پہلا جملہ یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ آپ کی ذات سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہیں تھا آپ کی ذات سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہیں تھا پتہ نہیں ایمان لانے کے بعد اب میری حالت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے محبت کسی سے نہیں ہے یہ محبت ہر مسلمان کو چاہے وہ دین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو یہ محبت اس کو ورثے میں ملی ہے مجھے یہ واقعہ یوں بھی یاد آ گیا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے اخبار میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا بڑا عجیب سا اخبار کے کونے میں ایسے اخبار والوں نے اس کو کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دی تھی وہ واقعہ کیا تھا کہ لاہور کی بادشاہی مسجد ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر کے وقت میں بنی تھی وہ وہ ایک ٹورسٹ ٹورسٹ سپاٹ بھی بھی ہے وہاں آتے ہیں تو کوئی ایک انگریز وہاں سے اس کو مسجد کو دیکھ کر نیچے اترا باہر آیا باہر آ کے وہ اس نے ٹیکسی لی ٹیکسی میں بیٹھنے لگا تو ایک بھکاری جو وہاں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اس نے کھڑکی کھٹکھٹائی اس کی اس نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے ایسے کر کے نا اس کو ایک بٹوا دکھایا کہا یہ آپ کا بٹوا ہے اس نے کہا ہاں ڈالروں سے بھرا وہ بٹوا اس نے کہا ہاں یہ میرا بٹوا کہ یہ آپ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر پھینک آئے تھے تو اس نے کہا تو نے چرایا نہیں تو نے لیا نہیں تو تو بھیک مانگ رہا تھا ادھر میں نے تجھے دیکھا کہاں بھیک تو میں مانگ رہا تھا اور میں یہ بٹوا چرا کے رکھ بھی سکتا تھا لیکن مجھے یوں خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن آپ کے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تو یہ سن کے میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی بس یہ خیال کر کے میں آپ کا بٹوا لے آیا آپ کے پاس تو یہ محبت جو ہے نا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جنید بھائی میرے لیے دعا کریں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت کروں میں نے کہا تم محبت یہ تو دعا کرنے کی چیز ہی نہیں ہے محبت تو تم کرتے ہو محبت تم کرتے ہو تبھی تو یہ دعا کروا رہے ہو محبت تم کرتے ہو اس پہ تھوڑی دیر کی راکھ جمی ہوئی ہے اس پہ تھوڑی سی دیر کی راکھ جمی ہوئی ہے تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے یہ بھڑک کے سامنے آ جائے گی ہاں اور یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے میرے دوستو ہمارا کلمہ دو حصوں میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں اس کے دو حصے ہیں یہ لا الہ الا اللہ جب اندر جاتا ہے نا تو محمد رسول اللہ خود بخود باہر آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا اور محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا ہاں؟ یہ ایمان چھپ نہیں سکتا ہاں؟ کتنا ہی اس کو چھپانا چاہو لیکن اس کو ہم چھپا نہیں سکتے تو یہ ایک نعت ہے جو مفتی رضا الحق صاحب نے لکھی اپنی کتاب میں قرار دل میں اور میں جب ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں میں اسی طرح مجمع تھا آپ جیسے پیارے بھائیوں کا میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی اس کا نام ہے تمنا دل اور تمنا کس چیز کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ہاں جی کون سا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا اس بات کو تمنا دل رسول اللہ جمال مصطفیٰ قدم سے صبح نے روشنی پائی ہوا میں جس سے عمبر کی فضا وہ رہنما دیکھوں تمنا دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ بلندی کا نظارہ گنبد خزراں کی پستی میں نظر نیچی کروں اور رفتوں کا ارتقا دیکھوں میرا دل بر مدینے میں حیات جاویدہ پا کر حجاب نور میں مستور ہے وہ دل ربا دیکھوں تمنا دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں یہ دنیا بے صبات و بے وفا و غم کا گہوارہ یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں تمنا دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ تجلی اٹھ گئی شولہ بنی فاراں کی چوٹی سے وہ جس کی روشنی پھیلی وہ شم میں دیکھوں وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں تمنا ہے دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ وہی ہے شافعی محشر مراد ماں حبیب ماں سکون قلب مزتر انبیاء کا مقتدا دیکھوں در جنت پہ حاضر ہوں در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھوں تمنا دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ اب سوچو میرے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی زندگی میں آئے تو ماں کا سارا جسم معتر ہو گیا جسٹ امیجن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے ہم کتنے خوشبودار ہو جائیں گے ہاں؟ ہم ذرا سوچو ایک چھوٹا چھوٹی سی چیز کر لیں ایسے روایت میں آتا ہے کہ جو ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس کو دوست رکھتے ہیں وہ اللہ اور فرشتوں کا دوست رہتا ہے جی جو صرف ہر وقت وضو کی حالت میں ہی رہتی ہے کتنی آسان بات ہے کتنی آسان بات ہے ہاں جیسے ایک عربی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو آپ نے کیا فرمایا ایک کی دو دکانیں کر لو ہاں جی دو کی چار کر لو نہیں میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش الواز باوضو رہو اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا اور یہ ایکچول میں ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا میوزک جب چھٹی نا تو ہمارے پاس تو کرنے کی کچھ نہیں تھا تو سارا دن وضو ہی کرتے رہتے تھے فرق تھے یا اللہ وضو میں ہے کچھ کر ایسے بھی نہیں کرنا گھر آ کے بیٹھ جاؤ بس چلو تو وضو کر کے بیٹھ میں سائڈ پھر سارے کہیں گے یہ دیکھو ہاں جی رزق میں برکت تھوڑا پورا پڑے تھوڑا جو ہے وہ پورا پڑ جائے تھوڑا زیادہ پڑ جائے میرے عزیز دوستو خدا کی قسم جس دن اللہ تمہاری ہماری زندگی کو پورا کا پورا خود اپنے ذمے لے لے گا نا ویسے تو لیا ہوا ہی ہے لیکن جنہوں نے خوار ہونا ہے ان کو خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ اور انہیں خوار ہونے ہوتا رہے لیکن جب اللہ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری زندگی اپنے کنٹرول میں لے لینا پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہے پھر مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سارے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں نہیں یقین آ رہا یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں صرف ہمارے یقین کمزور ہیں یہ اللہ کے راستے میں جو بھیجتے ہیں نا تبلیغ والے میں نے میں نے خود سنا یہ بات بڑوں سے ہم اللہ کے راستے میں تمہیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری دعائیں جو ہیں نا جو تمہاری دعائیں ہیں وہ طاقتور ہو جائیں تمہاری دعائیں طاقتور ہو جائے مولی حنیف صاحب کو پکڑنا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو چار چیزیں ملی اس کو چار چیزیں مزید ملی جس کو چار چیزیں ملی اس کو چار چیزیں مزید ملی جس کا ذکر آسمانوں پر اللہ نے خود کیا پہلے اس کو دنیا میں اپنے ذکر کی توفیق دی فض قرونی رونی ولا جس کا ذکر پہلے خود کیا اس کو دنیا میں اپنے ذکر کی توفیق دی جس کو جس کی مغفرت کا اوپر فیصلہ فرمایا اس کو دنیا میں استغفار کی توفیق دی ہاں فقل تو رقبہ کم ان جس کے لیے پہلے خود مغفرت کا فیصلہ اوپر دیا ہاں۔ جس کے لیے آسمانوں پر قبولیت کا اعلان کیا اس کو دنیا میں دعا مانگنے کی توفیق دی ادعونی استجب لکم کہیں بھی نہیں اللہ نے کہا چل تو مانگ میں دیکھتا ہوں کروں قبول نہ کروں سوچیں گے مشورہ کریں گے ایسا کچھ نہیں مانگو ضرور پوری ہوگی تین میں سے ایک چیز ضرور ہوگی یا فوراً قبول ہوگی یا تھوڑی دیر بعد جو کہ اللہ ہماری مصلحت جانتے ہیں یا اس کو اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ دیں گے اور جس کے اوپر اللہ پاک اپنی نعمتوں کی بارش کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں دنیا میں پھر اس کو شکر کی توفیق دیتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ شکر تم تو اس رمضان میں میں یہ دیکھ لوں کہ یہ ان چاروں چیزیں میرے پاس ہیں کہ نہیں ہیں ان کو بڑھا دوں ٹھیک ہے نا تو میرے عزیز دوستو آؤ ایک نعت پڑھتے ہیں اور ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اردو میں نعت پڑھنا کیا ہے جیسے اردو کے اندر درود بھیجنا عربی میں نعت پڑھنا کیا ہے جیسے عربی میں درود بھیجنا انگریزی میں نعت پڑھنا کیا ہے جیسے انگریزی میں درود بھیجنا تو اس کو مل کے پڑھیں گے مولا یا صلی ابدا علی حبیب بیکا خیر الخلق کلہم لے میں مولا یا سل لی وسلم بیکا خیرل خلقے کھلے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ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 کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا لے سلسلے آلہ حبی بی کا خیر الخلق کلی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر کس پہ ہوگی ان پر لگی ہوگی مولا یا سلسلہ من الاحبی کا خیرل خلقے کلے می ایک بار پھر پڑھ دو مولا یا سلسلہ من اب دن الاحی بیکا خیر الخلق کلہم ماشاءاللہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی ہاں اگر چاہو تو میرے میرے پیارے پیارے بھائی اگر چاہیں تو تھوڑا آگے آ جاؤ مولانا آپ کر دیں جتنا مل مل کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ملائیں گے انشاءاللہ آئیے تاکہ جو حضرات بیچارے باہر بیٹھے ان کو بھی اندر جماعت کھانے میں آنے کا موقع مل جائے مرا ٹیشو مل سکتا ہو وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ اس و انہی کی راہ عمل زندگی ہے چرا ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام پڑھیں میرے ساتھ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور سوتے ہوں کو پیار سے جگانا ان سب کو پھر رب سے ملانا یہ میرے محمد کا کام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت عفو و وطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت رب جس کی تعریف میں کہہ دے رب جس کی تعریف میں کہہ دے نلا خلق وی ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور وہ میراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہے ڈوب رہی ہے دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہے ڈوب رہی ہیں دھیرے دھیرے مادھم مدھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور امت کے غم میں شب بھر رونا یہ میرے محمد کا کام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور تیرے محمد کا نام ہم سب کے محمد کا نام اللہ آپ کو جزائے خیر دے سب کو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ٹکڑا ہے کم و بیش الفاظ بتا رہا ہوں اور پھر فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے ہاں پھر فرمایا غور سے سنو وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے یہ دل ہی تو نہیں مانتا ہم نہیں کہتے میرا دل نہیں کر رہا دل ہی تو نہیں مانتا اور دل بدلنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اس لیے اور انسانوں کا دل بدلنا اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سب سے مشکل کام اپنے سب سے برگزیدہ بندوں انبیاء علیہ السلام والسلام کو دیا جاؤ میرے بندوں کے دلوں پر محنت کرو انبیاء آ کر نہ تو ہمیں فیکٹریاں لگانا سکھاتے تھے نہ ہم کو راکٹ سائنس سکھائی انہوں نے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دل کیسے اللہ کا ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو یہ دل بنایا ہی نہیں گیا کہ اس میں کسی اور کو بسایا جائے ہاں یقین کرو یہ دل اس لیے ہے ہی نہیں تبھی تو پریشان ہو جاتا ہے کسی کوئی اور محبت اس میں آ کے بیٹھتی ہے اور یہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے گاڑی کا ریڈیٹر بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں پانی ڈالا جائے اس میں تیل ڈال دو گے تو وہ خراب ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا تو دل اس لیے بنایا گیا کہ اس میں کس کو بسایا جائے اللہ اور وہ اللہ جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ اللہ جو ہم سے ہمارے نبی سے کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت آپ تو کم آپ کہیں ان سے کل کہیے ان سے ان نہ و نسخی و محیا و مماتی رب بلال اب کچھ رہ گیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز رہ گئی اس کے علاوہ نماز قربانی جینا مرنا میرے نبی ان سے کہیں وہ سب کا سب آپ کا اللہ کے لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بیٹی کو کہہ کے بہو کو سنایا جا رہا ہے نبی کو کہہ کر نبی کے ذریعے مجھے اور تمہیں ہم بلیک بن کے جو مسلمان ہیں ہمیں کہا کہلوایا جا رہا ہے اس دل میں کسی اور کو نہ بسانا یہ دل یہ پریشان ہو جاتا ہے ایک دم سے ہاں اس کو تم ایک گاڑی دکھاؤ گے نا نئی گاڑی دکھاؤ گے عارف کی گاڑی دکھاؤ اس نے ابھی نئی نئی پورش لی ہے ہاں جی اب یہ پورش کے لے کے یہ تین مہینے ہو گئے تین مہینے بعد یہ تنگ آ جائے گا اس سے دل تو نہیں خوش ہو سکتا پھر اس کو پھر پوش کی ماں چاہیے ٹھیک ہے جو بھی نام ہے میں تو نام بھی بھول جاتے ہیں یہاں پر عجیب عجیب نام ہے ہمیں تو صرف ایک ٹیوٹا گاڑی کا پتہ ہے جی۔ تو <clears throat> اتنا مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ جب مسلمان لڑکے ایک کسی گاڑی کا نام لو ایک دم گاڑیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے آپس میں اتنا مجھے غصہ چڑھتا ہے میرا ذکر ایک لگاؤں گا تم لوگ گاڑیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہو ہاں عبد الستار نے بی ایم ڈبلو لی بی ایم ڈبلو لے کر اب پھرتا پھرتا ہے سارا وقت ساری دنیا کو دکھا رہا ہے میرے پاس بی ایم ڈبلو ہے اس لیے یہ مسلمان اس لیے آیا ہے بی ایم ڈبلو ارے یہ بی ایم ڈبلو تو تمہاری خدمت کو ہے تمہیں اس کی ضرورت یا اس کو تمہاری ضرورت بتاؤ بھائی تمہیں اس کو ضرورت کیا اس کو تمہاری ضرورت ارے بھائی بتاؤ نا آواز ہی نہیں آ رہی آپ کو ضرورت ہے نا اس کی ہاں ہاں کہ نہ بڑے تیز ہو آپ لوگ جواب ہی نہیں دیتے کہ پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گا ارے ہمیں نہیں ہے ضرورت ان گاڑیوں کی ان گاڑیوں کو ہماری ضرورت ہے صاحب رحم اللہ بیل گاڑی پر نکلے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا تو بیل گاڑی کا جو پہیا تھا نا وہ ٹوٹ کے گر گیا حضرت نے ایک منٹ کے لیے نہیں رکے وہیں چھوڑ کے آگے چل پڑے اس نے کہا حضرت ذرا رک جائیں بہت دور کہا اس کے پہیے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے میں اپنا کام چھوڑ توڑی چھوڑ سکتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے میری ضرورت ہے انسان جس چیز کا استعمال چھوڑ دے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے انسان سے تو ہے یہ ساری کائنات ہم سے تو ہے یہ چیزیں تو ہماری غلام ہیں اگر ان سے اگر ان کا یقین اپنے دل سے نکال دو گے جس چیز کا یقین دل سے نکالو گے اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا یہ فیصلہ ہے اللہ کا سو فیصد میں نے بھی عرض کیا تھا اللہ کے وعدے سچے ہیں میرے یقین میں کمی ہے یہ جیب کے اندر کچھ پاؤنڈ رکھے ہوئے یہ تو نہیں ہے پاؤنڈ دیتے ہوئے کیسے دل گھبراتا ہے ہاں؟ میرا ایک دوست کہتا ہے یار تم جب کسی کو پیسے دیا کرو تو ذرا مشکل سے دیا کرو نا مشکل سے نکلے ہاتھ سے میں نے کہا کیوں کہ اس کی محبت دل میں رہے میں نے کہا اچھا کہتے ہاں میں تو رات کو اس کو سون کے سوتا ہوں ہاں یہ تمہاری جیب میں جو روپیہ پڑا ہے جو تمہاری جیب میں جو پاؤنڈ پڑے ہیں یہ تم سے نہیں جڑے ہوئے میرے دوست یہ تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ تو اللہ سے پوچھتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اے اللہ تو بتا بینک اکاؤنٹ میں تو میں اس کے پڑھاؤں لیکن بتا میں نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے چور ڈاکو اس کے پیچھے لگانے ہیں یا اس میں برکت رکھنی ہے پیسہ گھر میں آیا چور ڈاکو آ گئے ہاں، یہ بھی ہوتا ہوتا ہوتا ہے نہیں پیسہ گھر میں آیا جیسی اولاد کے خون میں گیا نافرمان ہو گئی جیسی بیوی کے خون میں گیا بے وفا ہو گئی پیسہ آنا ضروری ہے یا یہ معلوم کرنا ضروری ہے آیا کہاں سے کیسے آیا بھائی ذرا چیک کر کے بتاؤ لا الہ الا اللہ اس سے تھوڑی ہوگا جیب میں رکھا ہوا ہے تم سے نہیں جڑا ہوا اللہ سے جڑا ہوا ہے جب اس کا یقین نکل جائے گا تو پھر اللہ اس کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا اس کے بغیر تمہاری زندگی گزرے گی یہی تو یقین بنانے کے لیے میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہی ہیں اس کے بغیر ہمارے کام بنیں گے یہ ہمارا محتاج ہے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں ہاں لیکن دل کیا کہتا ہے نہیں تھوڑا سا اتنا نہ کرو ٹھیک ہے تھوڑا سا رکھ بھی لو پاس کل کام آ جائے گا ہاں یہ دل دل ہاں اس میں حیات الصحابہ میں لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزار دینار کی پوٹلی دی غلام کو کہا جاؤ اور جا کر ابو عبیدہ بن جراح کو دو اور دے کر ذرا کونے پر بیٹھ جانا ذرا دیکھنا کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ تو جا کر وہ پوٹلی دی ان کو اس نے تو کہا بھائی یہ کیا ہے کہ جی امیر المومنین نے ہزار دینار بھیجے ہیں آپ کے بھائی کیوں بھیجے کہا جی آپ کی ضرورت کے لیے کہا ہمیں تو ضرورت نہیں کہا جی بس دیے ہیں آپ کو اوہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں ہمیں کر کے پوری پوٹلی ایسے خالی کی باندھی کو بلایا اس کو جلدی جلدی جلدی جلدی اس کی ٹکڑیاں بناؤ یہ اس کو دو وہ اس کو دو اس کو دو اس کو دو اپنا جوتا سی رہے تھے اس پر بیٹھ کر بانٹتے بانٹتے بانٹتے جب بٹ گئی تو اسی طرح اپنا جوتا سیتے رہے ظفر بھائی ہاں جی سیتے رہے سیتے رہے تو غلام نے جا کر کہا جی یہ تو وہ تو انہوں نے آپ کے تو ہزار دینار کا اس طرح کریا کرم کر دیا بہت خوش ہوئے حضرت عمر کہا اچھا یہ ہزار دینار اور پکڑو جاؤ اور جا کے اب معاذ بن جبل کو دو اور تم کونے میں بیٹھ جانا دیکھنا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو جا کے حضرت معاذ بن جبل کے پاس پہنچ حضرت یہ امیر المومنین نے بھیجا کیا ہے بھائی یہ ہزار دینار کیوں بھیجے بھائی آپ کی ضرورت کے لیے بھائی ہم نے تو نہیں مانگے تھے کہ حضرت بھیجے ہیں اچھا اسی وقت غلام کو بلایا اچھا دیکھو فلاں کو چاہیے تھے فلاں کو دے دے دو دے دو اتنی دیر میں ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اندر آ گئیں کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے تو وہ تھیلی اٹھا کے کہا اچھا اس میں جو کچھ ہے وہ تم رکھ لو تو تھیلی میں دو دینار رہ گئے تھے تو غلام نے آ کے بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہا یا اللہ یا اللہ تو نے میری عمارت میں یہ کیسے لوگ رکھے ہیں میں اس لائک نہیں ہوں یہ میری عمارت میں تو نے کیسے رکھے پھر غلام کو کہا یہ ابو عبیدہ معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان یہ تینوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں آج تاریخ ان کے ناموں کو یاد رکھتی ہے میرے دوستوں فراموش کیا انہوں نے اس دنیا میں ہاں اور یقین کرو وہی اللہ ابھی بھی موجود ہے ہاں وہی اللہ ابھی بھی موجود ہے ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے ہماری روز حاجات کو پورا کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ تو جب ہماری زبان اس کے غیر کو بولتی ہے نا تو اس کے اثرات پھر جا کر دل پر پڑتے ہیں اس کے اثرات پھر دل پر پڑتے ہیں دل کو جانے کی چار نالیاں ہیں یہ زبان کان آنکھ اور دماغ پھر اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں اور دل اللہ سے تھوڑا بہت غافل ہو جاتا ہے یہ دعا کرو یا اللہ میرے چوبیس گھنٹے جیسے بھی گزریں ایک لمحے کے لیے بھی میں تجھ سے غافل نہ ہوں یا اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہے یا اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہے مجھ سے کوئی گناہ بھی ہونے لگے یا اللہ مجھے فوراً تیرا خیال آ جائے ہاں بہت بڑی نعمت ہے ہاں تو یہاں کسی کو نہیں بسانا یہاں پر بیوی سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچے سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے میرا دل بدل دے او میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل بدلدے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے سب بولے آمین الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے پیالہ ہے بیکاری وہ جسے نے مار ڈالا ہے متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت کی بھیٹ چڑھوا کر لوٹا کر ساری پونجی غفلتو وشیا کی دل دل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لے پٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے محل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روسی آہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبا غر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یارب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں يا رب مصطفى يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا باری وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ضعیفوں کا ماوا خطا خطاکار سے در گزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل خشی روش شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس میں کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جوہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا وہ فخر عرب زیب و ممبر تمام مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے قاضب کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پوشت کو ہے صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور رمی ہے کہا گر میری بات یہ دل نشی ہے تو سن لو خلاف اس اس لا نہیں ہے تو سن لو خلاف اس اس لا نہیں ہے کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا العلا بے کمال ہی کشف دو جو بے جمال ہی حسن جمی صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بے کمالہ کشف دو حسن جمی او خالی صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأحسن من كلام طرقت عيني وأحسن من كلام ترقدت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم ترقت قد عيني الله الله الله الله الله الله الله الله الصبح بدا من طالعته وال اشعار پڑھوں گا عربی کے پھر میں even explain them to you کہ ان کا مطلب کیا ہے کنز <clears throat> الکرمی مولا النعمی حد الامم لشریعته کنز الکرمی the best of them all کیا کرم ہے آپ کا और अल्लाह का हम पर क्या इनाम है Allah has given us the most beautiful शरीयत through you the most beautiful the most beautiful way of leading the life Allah has given it through you या रसूलुल्लाह these are the words of whom do you know who wrote this Hazrat Hasan bin साबित रजी अल्लाह ताला So this is how it goes. Kanzul karami دل امیلی شری آتی اللہ اللہ یہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حسبي كل العرب في خدمته I don't need to explain this right عسكى النسب أعلى الحسب كل العرب الله الله الله الله الله الله الله الله سعة بشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته كيا بات الله الله الله الله أسرى والرب دعا لي حضرته الله ہمارے بنگالی بھائی بیٹھے ہیں ادھر ہاں جی بیٹھے ہیں کیا او ویری گڈ اور ہے کوئی ہاں اچھا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے چلو بھائی تھوڑا سا ذرا ان کا بھی دل خوش کر دیں لیکن تھوڑا নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশমণি নবী মর সোনার খনি নবী নাম জপেই যেই জু সেই তো দো জাহানের নবী নাম জপেই যেই জু সেই তো তো জাহানের ধনি পড়ো না ভাই নিয়াতি বেঙ্গলি নবী মর পরশ মনি নবী মর সোনার খনি নবী মর পরশ মনি নবী মর সোনার খনি নবী নাম জপে যেই জন সেই তত জানের ধনি নবী নাম জপে যেই জন সেই তত জানের ধনি ওই নাম সুর ধরিয়া পাখি যায় গান করিয়া ওই নাম সুর ধরিয়া পাখি যায় গান করিয়া ওই নামে মজুন হইল ওই নামে মজুন হইল মলায় আমার কাজের গণি নবী মোর পরশমণি নবী মর সোনার খনি নবী মোর পরশমণি নবী নর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সেই তো জানের ধনী নবী নাম জপেই যেই জন সেই তদ জানের ধ্বনি ঠিক था इसकी <clears throat> when I was recording this in the studio there's there's another very very dear friend of mine he is also literally on the verge of leaving music he was very very popular both in Pakistan and India and you know internationally known his name is Ali Haider so I was recording this nasheed in my studio. So he came up to me and he said, "It's a very beautiful words and very beautiful. What is the meaning of it? So I gave him the meaning. There and then, whilst sitting over there, he wrote the meaning of the nasheed and just and we read this nasheed after we read the nasheed in Bengali. And the, these are some of the words that I'll. इस नशीद का मतलब अभी इसमें है वो इस तरह है जो भी लेगा میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا سارے عالم میں نام اونچی ہوگی ساری دنیا میں شان جو بھی لے گا ابھی مفتی فلائی صاحب بیٹھے ادھر ہاں مفتی صاحب نے میری تھوڑی سی تعریف کر دی ہاں جی اتنا قیمتی پین اٹھا کے میں نے ان کو دے دیا اب افسوس کر رہا ہوں ہاں جی تو تو میری انہوں نے جو بھی تعریف کی سچی جھوٹی اس میں سے آدھی باتیں تو سچی ہی نہیں ہیں ہاں جی تو جو ہمارے نبی کی شان بیان کرے گا جو واقعی اس لائق ہے کہ اس کی شان بیان کی جائے ہاں جی جو واقعی شان کے لائق ہے ہاں جی اور جس کی شان اتنی اونچی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں تم ہمارے نبی کی شان بیان نہیں کر سکتے تم ہمیں واسطہ بناؤ بیچ میں ہمیں واسطہ بناؤ کہ اے اللہ تو بیان کر ہمارے نبی کی شان اللہ علی محمد یا اللہ تو بیان کر ہمارے نبی کی شان ہم اس لائق نہیں ہیں تو جو نبی کی شان بیان کرے گا جو نبی کی زندگی کو لے کر چلے گا جو نبی کی زندگی کی وجہ سے لوگوں کی کڑوی کسیلی سنے گا ہاں جی جو نبی کی زندگی کو لے کر اوروں سے کڑوی کسلی سنے گا ہاں جی اس کا تو دنیا میں مزے کرے گا دنیا میں بھی مزے کرے گا اور جو بھی لے گا میں سو جاؤں بدرو دجا کہتے کہتے کھلے آنکھ شمس و دہا کہتے کہتے میں سو جاؤں بدرو دجا کہتے کہتے کھلے آنکھ شمس و دہا کہتے کہتے ایک بار میرے ساتھ پڑھ دو جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار کا نام اس کا ہوگا سارے عالم میں نام اونچی ہوگی ساری دنیا میں شان ہونی چاہیے ہو کر دیں گے کر دیں گے انشاءاللہ ہاں جی ہاں پنجابی میں بھی کیوں نہیں ہوگی پنجابی میں تو پڑھی بھی ہے میں نے لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک توفیق دے ہاں جی میں تو یہ چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جب اللہ کے سامنے جائیں تو ہم اللہ کو یہ کہیں یا اللہ جتنی زبانوں میں ہم نے تیرے حبیب کی تعریفیں سنی ہیں نا اور کسی نے نہیں سنی ہوں گی تو کتنے خوش ہو جائیں گے اللہ پاک اس بات پر بھی ہاں جی ضرور کریں گے کوئی اچھا شاعر ملے کوئی گجراتی میں اور میں ذرا اس کی پریکٹس کر لوں <laughs> تو <laughs> لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ گجراتی حضرات جو ہیں نا آپ لوگ اردو کی نشید بڑے شوق سے سنتے ہیں اس لیے میں جب کچھ گجراتی میں کرنے لگتا ہوں میں کہتا ہوں چھوڑو یار یہ تو اردو سن لیتے ہیں تو پھر میں نہیں کرتا آپ لوگ ایک بورڈ پہ لگا دو باہر خبردار کوئی اردو نعت پڑھنے والا مسجد میں نہ گھسے دیکھو سب گجراتی میں تیار کریں گے کیوں نہیں کریں گے بالکل کریں گے چلو میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں اچھا میں آپ کو ایسے مجھے میرے پاس اصل میں ایک لمبی لسٹ ہے وہ میں سب نہیں پڑھ سکوں گا ایک ایک دو دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر دعا کر لیتے ہیں تو مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے گھروں کو بھی جانا ہے ایک ایک دو دو اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا مفتی تقی صاحب کا کلام ہے محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو ہو جانا محبت کیا ہے محبت کیا ہے یہ عجیب شعر ہے قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شر ہے یارو یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آسان ہے کیا سر مد و منصور ہو جانا کوئی آسان ہے کیا سر مد و منصور ہو جانا مفتی صاحب کا یہ شعر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلے جا ہے بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلے جا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متا جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے آپ گجراتی لوگ کیا جانے محبت کیا ہے کی ہے محبت ہاں؟ کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رکھا تھا آپ ان کو یا عائش کہتے تھے حمیرہ حمیرہ کہتے تھے روشن والی میں نے کل کہا تھا یہ پکڑو مولوی حنیف کو انہوں نے آج تک دوڑ لگائی اپنی بیوی کے ساتھ پوچھو ان سے مولویوں سے اللہ کے نبی نے لگائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی پتا حضرت صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے لشکر میں حضرت عائشہ ساتھ تھی صحابہ کو کہا آگے چلے جاؤ پھر فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی حضرت عائشہ کا اس زمانے میں جسم ہلکا تھا دوڑ لگی ہاں ہماری اماں عائشہ آگے نکل گئی پھر بڑا عرصہ گزرا دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے حضرت عائشہ ساتھ تھیں صحابہ ساتھ تھے آپ کو پھر خیال آیا آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے نکل جاؤ سارے پھر آپ مسکرائے حضرت عائشہ کو دیکھا کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی جی لگاؤں گی اب دوڑ لگی اس وقت حضرت عائشہ ذرا تھوڑے سب جسم بھاری ہو گیا تھا اللہ کے نبی آگے نکل گئے پھر فرمایا عائشہ برابر ہو گیا وہ ہاں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی میں ویسے کئی بار کہہ چکا ہوں اس کو بیوی کو اپنی وہ کہتی ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہے خراب ہو گیا پاگل ہو گئے آپ دوڑ لگائیں گے بڑا کوشش کی نہیں مانتی ہاں ویسے ویسے میں میرا دل کہتا ہے کہ اللہ پاک تو مسکرا دیں گے اگر وہاں پر کسی نے یہ کہہ دیا یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں تیرے نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی تھی تو اللہ کی کریم ذات ایسی ہے میرا دل کہتا ہے اللہ پاک اس بات پر مسکرا دیں گے کہ چلو اس نے اور کچھ کیا نہیں یہی کر گیا ہاں جی اے ہائے ہائے کیا دین لے کر آئے آپ صلی اللہ ارے ارے ہمارے سب کے مزے کرا دیے مزے کرا دیے میرے دوستو مزے کرا دیے ہاں کس کس بات کا ذکر کریں کس کس بات کا ذکر کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا ٹرکی کوشچن ٹرکی کوشچن تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اچھا وہ کیوں کہا کیونکہ ان کے ذریعے میری ان کے ذریعے مجھے اللہ جیسی کریم اور شفیق ذات ملی میں اس لیے ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا میرے عزیز دوستو یہ رمضان بھی دیکھو اب جانے والا ہے دس دن رہ گئے کل شروع ہوا تھا آج ختم ہونے کو ہے تو خوب اپنے لیے بھی اور امت کے لیے دعائیں مانگو ٹھیک ہے جس حال میں امت ہے اللہ پاک ہمیں اس امت کو اس حال سے نکالے اس وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے میرے لیے بھی دعا کریے اپنے لیے بھی دعا فروائیے